انہیں ان کے والد نے خبر دی کہ میں نے مروان سے سنا کہ میں عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں موجود تھا کہ اتنے میں ایک صاحب آئے اور کہا کہ کسی کو آپ اپنا خلیفہ بنا دیجئے آپ نے دریافت فرمایا کیا اس کی خواہش کی جا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ جی ہاں حضرت زبیر کی طرف لوگوں کا رجحان ہے آپ نے اس پر فرمایا ٹھیک ہے تم کو بھی معلوم ہے کہ وہ تم میں بہتر ہیں آپ نے تین مرتبہ یہ بات دہرائی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار سات سو اٹھارہ